شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو لا خیر فی کثیر من نجوار آداب مشاورت آداب مشاورت آداب مشاورت اس لیے بیان کیے گئے کہ انہوں نے پوشیدہ پوشیدہ مشورے کیے یا نہیں منافع کی قوم نے پوشیدہ پوشیدہ مشورے کی رات کو کہ کیسے تہمت لگیا جائے کیا کچھ کیا جائے تو فرمایا مشاورت کے کچھ آداب ہوتے ہیں فرما لا خیر فی کثیر من نجواہم نہیں بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں یہ نجوا کہتے ہیں سرگوشی نہیں بھلائی ان کی اکثر سرگوشی میں جو ہی لوگ دیکھو نا سرگوشی کرتے ہوئے غلط عام طور پہ سرگوشی کرتے ہیں یہ کانوں میں باتیں کرتے ہیں سرگوشی ہے کانوں میں بات کرنا وہ کوئی سرائکی بیٹھے کہنا نا وہ ہی کہہ لیا ہے خوش بس ہاں نجوا دمانا خوش پوس کنج خوش پوس سمجھے جی فرمایا نہیں بھلائی ان کی اکثر سرگوشی میں اکثر سرگوشیاں غلط ہوتی ہیں ہاں مگر وہ شخص کے حکم کرے کس کا صدقے کا صدقے کا حکم جو کرے نا تو وہ سرگوشی بڑی اچھی ہوتی ہے ایک بزرگ تھے میرے انہوں نے کہا مسجد میں نے بنوانی ہے گھر لیکن پیسہ ایک نہیں میں نے کہا اللہ کریم ہے کرم فرمائے گا تو میرا ایک دوست تھا ملا مجھ کو میں نے کہا آپ کے ساتھ سرگوشی کرنی ہے تو سرگوشی کی علیحدہ کر کے میں نے کہا فلاں جگہ مسجد بنانی ہے تیرے ذمہ کرنا حاضر مسجد کرتے مختصر تھی چھوٹی تھی ان دن وہ بیس پچیس ہزار روپیہ بڑی مشکل سے لگا ہوا الحمدللہ بن گئی تو حکم کرے کہ اس کا جی صدقے کا ٹھیک ہے یا نہیں ہے سرگوشی کو یا کس کا نیکی کا حکم کرے نیکی کی بھی میں مثال دوں میری قوم جو ہے نا پہلے سو جہالت کے دور میں چلی گئی اب الحمدللہ للہ آدھی قوم سدھر گئی ہے حافظ عالم بن گئے ہیں کافی تو وہ مرید جو تھے نا ان کے پیر بداتی تھے وہ آتے تھے لیکن میری عادت ہے کہ میں ان کو بھی ملتا جیسے وہ ان کو پیسے دیتے میں بھی ان کو پیسے دے دیتا ہم اس سے خوش ہوتے پھر لوگوں کو کہتے ہے تو وہابی لیکن اچھا وہابی بھی ہے اس کے پاس اپنے لڑکوں کو پڑھایا کرو تو بڑا پیر فوت ہو گیا اس کی داڑھی تھی نماز پڑھتا تھا اب اس کا بیٹا جانشین ہوا لیکن وہ کیا تھا داڑھی منڈا تھا نماز تو پڑھتا تھا لیکن ڈاڑھی تو میں گیا تعزیت کرنے کے لیے پھر ان کو کہا حضرت ایک سرگوشی کرنی آپ کے ساتھ علیحد کی کرنے گا ٹھیک ہے علیحد لے گیا میں نے کہا دیکھا آپ ابے کے جانشین ہیں اور داڑھی منڈا پیر تو نہیں ہوتا آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وراثت چلی ہے پھر آپ سید بھی ہیں سید بھی تھا تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب وعدہ ہے مشت داڑھی رکھا ہوا اس وقت سے اس نے داڑھی وہ لگا دی اور میں اس کے لیے اب بھی دعا کرتا ہوں کہ میری بات اس نے مان لی وہ اتنا سخت بیتی بھی نہیں تھا کوئی مجبور تھا مریضوں کی وجہ سے جمعہ نماز میرے پیچھے آ کے پڑھتا جب کبھی اس کو موقع ملتا تو میں کہتا ہوں اپنے جو بندوں کو گے دیکھو ایک بداتی قسم کا پیر تھا چاہے سخت نہیں تھا اس نے فوراً میری بات مان لی ایک اور شاگرد میرے پاس آیا وہ چھوٹی ڈاڑی اس کی کہنے لگا استاد جی میں نے رات کو خواب دیکھا آپ مجھے اکیلے لے گئے اور کان میں کوئی بات کر رہے ہو میں نے کہا یہی بات کر رہا ہوں تیری چھوٹی ڈاڑی ہے اس کو مکمل کر لو ابھی بھی ایک ساتھی عمرے کی طرف جا رہا ہے تو اس کو میں نے کہا کہ حسین بن کے جاؤ حضرت کی بارگاہ میں حسین بن کے جاؤ ڈاڑھیوں سے چھوڑ با میرا یہ کہنا تھا کہ زار و زار رونے لگا ابھی ابھی ایک ہفتہ اس سے کچھ زائد ہوا ہے کہنے لگا وعدہ ہے ابھی میں گیا نا جمعہ پہ ابھی کی بات ہے کہنے لگا وعدہ ہے اب میں پوری داڑھی رکھوں گا مشت داڑھی اب وہ تقریباً پہنچ گیا ہوگا وہاں حضرت کے بارگاہ میں پہنچ گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے لوگ داڑھی کو معمولی چیز سمجھتے ہیں حالانکہ داڑھی فرض عملی ہے کیا ہاں واجب ہے بہی مانا کہ فرض عملی ہے چلیے اچھا جی۔ تو فرمایا یہ سرگوشی کیا کرو مگر وہ شاخ کے حکم کرتا ہے صدقے کا یا کس کا نیکی کا اور اصلاح بین اللہ یا لوگوں کے درمیان کا اصلاح کا میرے ایک شاگرد کا بیٹا وزیر بنا تھا ہمارے علاقے کے اندر صوبائی وزیر بنا تھا تو اس نے مجھے کہا یعنی میرے شاگرد کا بھی بیٹا تھا تو میں میں دادا ہوا نا اس وزیر کا تو مجھے کہنے لگا کہ کام میں نے کہا کام ہے میں اکیلا لے گیا میں نے کہا اکیلے کام اس نے سمجھا اپنا کام بتائے گا میں نے کہا یہ تیرا فلاں رشتہ دار جو ہے نا لڑکا یہ بی اے ہے اس کی ملازمت نہیں ہو رہی بچہ بڑا شریف ہے نمازی ہے ڈاڑی ہے اس کی ملازمت لگا دیں تو وہ استاد جی واہ اپنا کام نہ بتایا <laughs> میں نے کہا میں اپنا کام نہیں بتاتا وزیر شزیروں کو <laughs> یہ تیری قوم کا ہے تیرا رشتہ دار ہے قریبی ہے آ نیک ہے بچہ ایسے آوارہ پھر رہا ہے اس کی ملازمت لگاؤں لگ گئی اس کی ملازمت لگ <laughs> گئی میں اپنا ذاتی کام نہیں بتاتا حالانکہ اچھے اچھے آدمی ہیں میرے دوست ہیں کبھی ان کو ذاتی کام نہیں بتایا اچھا جی میں یا لے کا اور وہ شخص کے کرتا ہے یہ کام بشارت لکھو جی اصلاح بیر انداز کا معنی میں نے کیا ہے نا لوگوں کے درمیان اصلاح کرو سرگوشیاں کرو وہ ٹھیک ہے جی ایک آدمی کو ادھر لے جاؤ بھائی صلاح کر لے دوسرے کو لے جاؤ صلاح کر لے صلاح اچھی بات ہے پل اور وہ شخص کے کرتا ہے یہ کام واسطے طلب کرنے رضا اللہ کے پس ان قریب دیں گے ہم اس باجر عظیم و میں شاہ کے رسول انجام شزوز انجام شزوز شزوز کہتے ہیں علیحدگی کو شذوذ کس کو کہتے ہیں علیحدہ ہو جانا اکیلا ہو جانا من شزہ شزہ فنار میرے حضرت فرماتے ہیں علیکم بالجماعت تم اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ شامل رکھو شذوذ نہ اختیار کرو من شزہ شزہ فنار جو علیحدہ ہوتا ہے جماعت سے اس کو علیحدہ کر کے ڈالا جائے گا نار کے اندر ایک طالب علم کہہ رہا تھا کہ ہمارے استاد بڑے محقق ہیں ارے میاں کیسے محقق ہیں وہ جی نئے نئے مسائل نکالتے ہیں اور کو ان مسائل کا پتہ ہی نہیں نئے نئے مسائل نکالتے ہیں اور دلائل کی بچھاڑ کر دیتے ہیں میں نے کہا تیرے استاد پھر محقق نہیں ملحد ہیں کیا جو نئے نئے مسائل نکالتے ہیں نا اہل سنت والجماعت کے خلاف جو نئے نئے <laughs> مسائل نکالتے ہیں ان کے خلاف عورت پہ دلیل وہ ملحد ہیں محقق نہیں میرے عزیز میں بار بار تاکید کروں گا آپ اپنے آپ کو اہل سنت اور جماعت میں شامل رکھیں سمجھا جی یہی مسلک برحق ہے اور اہل سنت والجماعت کی صحیح ترجمامی کون کر رہے ہیں اکابر جو بند ہیں یہی ہیں اہل سنت والجماعت سمجھے جی آپ اختیار کرنا اپنی طرف سے کوئی میں تفاصیر کے مطالعے بہت کرتا ہوں پہلے کرتا رہا اب تو کچھ کم کر دیے ہیں لیکن مختلف اقوال میں سے پھر میں کہاں آ کے ٹھہرتا ہوں حضرت تھانوی پہ بیان القرآن تفسیر عثمانی پہ مولانا ادری کانزوی جو ہمارے دیو بندی ہیں نا ان کی تحقیق کو ہر پہ آخر سمجھتا ہوں مطالعہ خوب کرتا ہوں لیکن ہر آخر میرے لیے ان کی ہوتی اچھا جی میرے عزیز کہاں پہنچ گئے جی انجام شذوذ لکھا ہے کا تن اختیار کرنا اور وہ شخص کے مخالفت کرتا ہے رسول کی بعد اس کے کہ واضح ہو چکی واسطے اس کے ہدایت بھائی حضور کی مخالفت کا کیسے پتہ چلے گا حضور کی مخالفت کا کیسے پتہ چلے گا اس کی تشریح دیکھو آگے ہے وہ یتہ بغیر سبیل وہ میں نہیں اور چلتا ہے مومنین کی راہ کے علاوہ یہ ہمارے اہل سنت پر جماعت کے جو اکابر گزرے ہیں علماء محققین اور مرشد کامل یہ مومن تھے یا نہیں تھے تو ان تمام مومنین کی راہ چھوڑ کے اپنی راہ اختیار کرتا ہے آپ کے کراچی کے اندر ہیں کوئی جماعت المسلمین ہے دوسری جماعتیں ہیں کیپٹن کی وغیرہ وغیرہ یا ہمارے ان سارے بزرگوں کو کیا کہتے ہیں وہ کافر کہتے ہیں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اگر وہ کافر ہیں تو قرآن کیسے صحیح ہے قرآن ان کے ذریعے پہنچا ہے یا نہیں یہ کافر کے ذریعے قرآن پہنچا نا تو جو کافر ہیں قرآن میں بھی خالت مرد کر دیا انہوں نے تو حضور کی مخالفت کی نشانی کیا بتائی گئی ہے کہ چلتا ہے غیر صبیر المومنین جو مومن چلے آ رہے ہیں کرن در کرن ان کی راہ چھوڑ کے دوسری رائے اختیار کرتا ہے یہ مخالف ہے حضور کا نول ہی مات اللہ پھیریں گے اس کو جہاں ہی پھرے گا بے مہار اور داخل کریں گے اس کو جہنم کے اندر اور برا ہے ٹھکانہ اب یہ بات سمجھ یا نہیں تو جب کہا گیا کہ مومنین کی راہ جو چھوڑ دیتا ہے وہ کس کا مخالف ہے رسول کا مخالف ہے تو اجماع حجت ہوا یا نہیں بھائی مومن جس چیز کے اوپر قائم ہو گئے وہ کیا ہے اجماع ہے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اجماع مسلمین کیا ہے حجت ہے اور مسلمین کا اجماع ہوگا علماء کا علماء ہی محقق ہے نا مسائل میں میں ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر اکٹھے ہوتے ہیں پاکستان کے اور وہ ایک علاج کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں سارے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ علاج ہونا چاہیے بیماری کا تو یہ ڈاکٹروں کا اجماع حجت ہو گیا نہیں سارے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ علاج ہو لیکن ایک کہتا ہے کہ یہ علاج نہ ہو تو اس کو جوتے مار کے بھگا دیں گے یا جیل میں ڈال دیں گے وہ تمام ڈاکٹروں کا اجماع ہے کہ یہ علاج ہو بے وقوع تو یہ کیا کہتا ہے تو جب ڈاکٹروں کا اجماع حجت ہے اسی طرح انجینئر ہیں انجینئر اکٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تعمیر اس طرح بنائی جائے تو تمام انجینئر ایک طرف ہیں ایک انجینئر مخالفت کرتا ہے تو اس کو جوتے نہیں ماریں گے کہ سب انجینئروں کا اتفاق ہے تو جب وہ ہو جاتے ہیں تو علماء کرام کا اجماع حجت نہیں ہے کہ علماء کرام کا اجماع ہو چکا ہے اس بات کے اوپر کہ مرزائی دائرہ اسلام سے کیا ہیں خارج ہیں آپ کی اسمبلی نے بھی ان کو خارج کر دیا ہے اسی طرح منکرین حدیث پہ بھی اجماع ہے علماء کرام کا منکرین کا بھی تخویف اخروی برائے مشرقین تخویف اخروی برائے مشرقین اس شرک کی بات کیوں چلی آ رہی تھی پہلے تو چوری کی بات تھی وہ اس لیے کہ وہ منافق تھا نا بےمان توما تھا یا بشیر تھا اس منافق کے خلاف جب فیصلہ کیا نا حضرت نے تو مرتد ہو کے بھاگ گیا منافق تو پہلے تھا اب ظاہر ظہور کافر ہو کے بھاگ گیا مکہ کہاں چلا گیا وہاں کرتا رہا خدا کی قدرت تھا تو وہ چور تو ایک جگہ وہ چوری کر رہا تھا نق زنی کر رہا تھا تو دیوار تھی ذرا کمزور کچے وہ دیوار گری وہاں مر گیا مکے پاک کے اندر تو اس لیے اب شرک کی بھی تردید کی جا رہی ہے کیونکہ مشرق ہو گیا تھا نا وہ کہ تخویف و خروی برائے مشرقی بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ شرک کیا جیسا تو اس کے اور بخش دیتا ہے اس گناہ کو جو کم ہو شرک سے جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کا کرم ہے اور جس نے شرک کیا تھا اللہ کے پاس تھا کہ گمراہ ہو گیا گمراہی بھائی میرے محترم ذرا غور پر میں ایک آدمی مشرق ہے نا تو اپنی زندگی میں شرک سے طائب ہو جاتا ہے تو توبہ کیا اس کی قبول ہے شرک کی حالت میں مر جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے دوسری ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش قیامت میں نہیں فرمائیں گے شرک کے اندر موت ہے باقرہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کے اوپر اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو قیامت کے دن اللہ کریم ہے چاہیں تو بالکل ہی بخش دیں چاہیں لکھ میں ڈالیں کچھ عرصے کے لیے چاہیں بالکل بخش دیں لیکن شرک کو نہیں بخشیں گے قیامت کے دن سمجھ آ دنیا میں توبہ کر لیں شرک میں جو مرے گا اس کے بچے نہیں ہوگا اچھا جی حضرت یاد و من دون ہی اللہ اناسا یہاں پہنچ گیا جی نفی شرک اعتقادی نفی شرک اعتقادی ایک بھائی شرک فیلی ہوتا ہے یہ جیسے نظر و نیاز غیر کی دینی تحریمات وغیرہ اور ایک ہوتا ہے شرک اعتقادی کہ کسی کے متعلق اعتقاد رکھنا کہ وہ عالم الغیب ہے اللہ کے سوا اور ہماری پکاروں کو سنتا ہے سمجھا تو یہ ہے شرک اعتقاد اعتقاد میں خلل آ گیا ہماری پکاریں سنتا ہے مدد کرتا ہے فرمایا این یا دونا دون ہی اللہ نہیں پکارتے یہ مشرق یا نہیں پوجا کرتے یہ مشرق سوائے اللہ تعالیٰ کے مگر کس کی معنسوں کی میرے عزیز یہ جو مشرق بت بناتے تھے نا مشرق ان بتوں میں کوئی بت ایسے تھے جو مردوں کی شکل میں ہوتے کس کی شکل میں اور کئی کئی بت ایسے ہوتے تھے جو عورتوں کی شکل میں ہوتے تھے عورتیں بھی ان کی پیرانی گزری ہے نا ان پیرانی عورتوں کی شکل پہ ہوتے پھر ان کی بھی پوجا کرتے تھے پکارتے تھے چنانچہ مکے پاک کے اندر یہ لات منات یہ دو بت جو تھے وہ تو مرد کی شکل میں تھے لیکن عزا بت سنتے ہو نا عزا یہ ایک پری کی شکل کے اندر بت تھا تو عورت کا بت ہوا یا نہیں تو اس کو بھی پکارتے تھے پوجا کرتے تھے اسی طرح میرے عزیز کہ رام چندر جی اور سیتا جی رام چندر جی گزرا ہے یہ ہندوستان کے اندر انڈیا کے اندر پرانا گزرا ہے ان کا اس کا بت بناتے تھے وہ مرد تھا اور سیتا کون تھی عورت تھی یہ ہندوستان کے بناتے تھے اب تو ادھر نہیں ہے ڈاکٹر صاحب تریپن کے اندر جب ہم گرفتار ہوئے تھے ادھر سنٹر جیل کے اندر تاریخ ختم نبوت کے اندر تو ایک لکشمی بلڈنگ تھی پرانی کراچی کے اندر بولٹن مارکیٹ کی طرف اس بلڈنگ کا نام تھا لکشمی بلڈنگ اور لکشمی کا بت تھا باقاعدہ بنا ہوا اس بلڈنگ کے اوپر وہ ہندو نے بت بنا دیا تھا تمہاری کراچی کے اندر اس کی پوجا کرتے تھے ایسے ایسے نظر اب میرا خیال نہیں ہے ایسے سنا تھا آپ نے کو لکشمی بلڈنگ سنی ہے نا آپ بلڈنگ سنی ہوگی لیکن وہ تو میں نے دیکھا تھا اس وقت تھا اب ختم ہے تو اب یہ مشرق لوگ جو ہیں نا عورتوں کے بت بنا کے بھی ان کی کیا کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا واہ واہ ایسے نکمے لوگ ہو مرد تو مرد عورتوں گئی تو میں نہ چھوڑا یار ان کو بھی معبود بنا دیا یہ زیادہ کباہت ہے یا نہیں زیادہ کباہت ہے دیکھو یا دون ہی اللہ ناسا نہیں پکارتے یا نہیں پوجا کرتے اللہ کے سوا مگر مانسوں کی اور حقیقت کے اندر یہ پوجا کرتے ہیں شیطان کی کس کی کیوں ایک تو شیطان ان کو ورگلاتا ہے کہ شرک کرو دوسرا کل میں نے عرض کیا کہ جہاں بت پرستی ہوتی ہے یا غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے وہاں شیاطین کافی ہوتے ہیں آوازیں کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور حقیقت میں نہیں پکارتے مگر شیطان کس کو سرکش کو اب اس کی میں دلیل بھی آپ کو لکھوا دیتا ہوں لکھ لو کانا کھولو وہ شیطان داخل ہوتا تھا کانا کھولو فی اجوا فل اسنام کانا کھولو فی اجوا فل اسنام شیطان جو تھا نا وہ بتوں کے پیٹ میں چلا جاتا تھا کہاں چلا جاتا تھا بتوں کے پیٹ میں اب مشرق آتا تھا نا بت کو پکارتا تھا کہ حضرت صاحب میری مدد کرو تو شیطان اندر سے کہتا تھا ہوں ہوں کیا کہتا آ یعنی تیری مدد کرتا ہو جیسے کل میں نے کہا وہ درخت کے اندر سے ہوں کر رہا تھا <laughs> یاد خلوفی اجوا فلسنا فیت کلام دا تو پکارنے والے کے ساتھ وہ بات کرتا تھا فیت کلام و آپ دیکھو جی میرے عزیز حوالہ بھی لکھو تفسیر بحر محیط www.shahideislam.com تفسیر بحر محیط جلد نمبر تین صفحہ دو سو باون تفسیر بحر محیط جلد نمبر تین صفحہ دو سو باون یہ میں نے حوالہ دے دیا ہے کہ وہاں شیطان ہوتا ہے جواب دیتا ہے بعض بعض مشرقین نے خود مجھے کہا تھا مشرقوں نے کہا کہ ہمیں جواب ملتا ہے پکارتے ہیں اس لیے میں نے حوالہ لکھا ہے اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو لانت کی اس کے اوپر اللہ نے شیطان یعنی ملون کو پکارتے ہیں وہ کالا عداوت شیطان کا بیان عداوت شیطان جب اللہ نے شیطان کو بلون کیا نا تو کہا شیطان نے البتہ ضرور لوں گا میں تیرے بندوں سے حصہ مقرر شدہ شیطان ملون ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ میں اکیلا دو میں نہیں جاؤں گا تیرے بندوں سے ایک بڑا حصہ لے کے جاؤں گا ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا لوں گا تیرے بندوں سے حصہ مقرر شدہ اس کا ایک معنی تو یہی ہے کہ تیرے بندوں کو ساتھ لے جاؤں گا دوسرا معنی یہ ہے کہ تیرے بندوں سے اپنا حصہ لیتا رہوں گا یہ غیر اللہ کی جو نظر و نیاز دیتے ہیں حقیقت میں کس کی نظر و نیاز ہے شیطان کی یہی نظر و نیاز ہے والا و وزی ہوں یہ تفصیل ہے تفصیل ماکبال کیسے حصہ لوں گا ضرور گمراہ کروں گا ان کو عقائد میں نیچے فل عقائد لکھو ضرور گمراہ کروں گا ان کو عقائد میں والا و منی ہوں اور امیدیں دلاؤں گا ان کو گناہوں کی معاشی کی امیدیں دلاؤں گا گمراہ کروں گا عقائد میں اور امیدیں دلاؤں گا ان کو ترا معاشی دے امید ایسے شیطان کہہ دو شراب پی لو تھوڑی پی لو یہ ہاضمہ بھی ہو جائے گا قوت باہ کا بھی پیدا ہوگا یہ پہلے تو امید دلائی لیکن قوت با دھوڑ ہوتی ہے جب شرابی بن جاتا ہے پھر نامرد ہو جاتا ہے قوت با ختم ہو جاتی ہے تجربہ ہے حکم آتا عام اور اور البتہ ضرور حکم کروں گا میں ان کو پس ضرور کاٹیں گے کان جانوروں کے جانوروں کے کان کاٹتے تھے یا نہیں کیسے کاٹتے تھے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ چار قسم کے جانور تھے صاحبہ بحیرہ وسیلہ ہاں ان کو بتوں کے نام کر دیتے تھے نہ ان کا گوشت کھاتے نہ دودھ پیتے اور ان کی نشانی یہ ہوتی کہ کیا کر دیتے کان کاٹ دیتے ضرور کاٹیں گے کان جانوروں کے ایک معنی تو یہ ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ ہمارا محاورہ ہے کہتے ہیں فلاں آدمی اتنا بدماش ہے کہ اس نے جانوروں کے بھی کان کاٹ ڈالے وہ کہتے ہیں نہیں اتنا بدماشی میں چلا گیا کہ جانوروں کے بھی کان کاٹ لے یہ بھی معنی ہے والا آب رن نہ ہوں اور البتہ ضرور حکم کروں گا ان کو پالا جو اللہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑیں گے مانا لکھ لو خالق اللہ منا صورت سورت اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑیں گے میں حکم کروں گا ان کو تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو کیا کریں گے بگاڑیں گے ایک تو جانوروں کے کان کاٹ دیے تو اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا یا نہیں بگاڑا دوسرا یہ داڑھی مڑا دی کیا حالانکہ داڑھی سبحان اللہ حدیث پاک میں آتا ہے سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے الحمد جس نے مردوں کو داڑھی کے ساتھ مزین کیا زین الرجال بلحا داڑھی کے ساتھ کیا مزین کیا مردوں کو سمجھے نہیں جی؟ کیا تو حادشے پہ لکھ لو جی کہ خلق اللہ کے اندر داڑھی منڈوانا بھی اس تغیر میں داخل ہے جو داڑھی منڈواتا ہے وہ یہی عمل کر رہا ہے یغیر یہ خلق اللہ والا شیطان کے پنجے میں آ گیا ہے داڑھی منڈوانا بھی اس تغیر میں داخل ہے دو تفسیروں کا حوالہ لکھو بیان القرآن اور تفسیر عثمانی دونوں بڑے بزرگ ہیں بامت تاخیر شیطان رفاقت شیطان کا انجام اور جو بناتا ہے شیطان کو دوست سوائے اللہ کے پاس کی تباہ ہو گیا تباہی واضح جائے دو ہم وعدہ دیتا ہے ان کو عقائد میں برے والے وہ یمنی ہم امیدیں دلاتا ہے ان کو اعمال میں اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے کا الائے کا ماں باہم جہنم انجام مشرقین یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور نہ پائیں گے اس سے بھاگنے کی جگہ اب مشرقین کے انجام کے بعد مومنین کو بشارت ہے جو ایمان لے عمل کی اچھے داخل کریں ان کو بحث کے اندر تاجری میں انتہا انہار خالد نفیہ آبادہ پڑا ہوا ہے یہ وعدہ اللہ کا سچا اور کون زیادہ سچا اللہ سے بیت بار بات کے لئے سب امانی قوم یہ زجر ہے ایک دفعہ جی حضور کی خدمت کے اندر اہل کتاب بھی بیٹھے ہوئے تھے مومن بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی آپس میں بحث ہو گئی مومن کہتے تھے کہ ہم بیشتی ہیں اور اہل کتاب کیا کہنے لگے ہم بیشتی ہیں کہ ہمارے نبی قدیم ہماری کتابیں قدیم اس لیے ہم بیشتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایت نازل فرمائی اور مومنین کو تنبیہ کر دی کہ ایسے اپنے آپ کو بحث چینا بحث چینا کہا کرو قانون بتا دیا کیا آ, کہ جس کے اندر ایمان کامل ہے اور اعمال صالح آئے وہ کیا ہے وہ ہے قانون بتا دیا پر میں لے سب امانی گم نہ تمہاری امیدوں پہ مدار ہے نہیں مدار تمہاری امیدوں پہ ہماری من امیدوں پہ اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پہ مدار ہے میاں ملسوان پہلے مدار عذاب لکھو عذاب کا مدار اس چیز پہ ہے مدار عذاب جس نے عمل کیا برا بدلا دیا جائے گا اس کا یہ مدار عذاب ہے اور نہ پائے گا واسطے اپنے اللہ کے سوا و کار ساز نہ مددگار آگے مدار ثواب لکھو میں مرمر من صالحات مدار ثواب اور جس شخص نے کیے نیک کام چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو واہ واہ مومن لکھ لو شرط قبول عمل شرط قبول عمل عمل کے قبول ہونے کی شرط کیا ہے جی ایمان ہے شرط ہے کہ مومن ہو بس یہی لوگ داخل ہوں گے بحث کے اندر اور نہ ظلم کیے جائیں گے تل برابر نکیر کل میں نے سمجھایا تھا نا نکیر اس کو کہتے ہو گٹھلی کے پوشت کی طرح جو تل کی جگہ ہوتی ہے ومن احسن الدینہ ترغیب اتباع اسلام اتباع اسلام کی ترغیب دی جا رہی ہے اور کون زیادہ اچھا ہے بیت بار دین کے اس شخص سے جس نے تابع کر دیا اپنی ذات کو اللہ کے لیے واہ ہوا محسرون اور وہ مخلص ہے اخلاص بابا ضروری ہے بتابا ملت ابراہیم حنیفہ اور تابع ہوا ملت ابراہیم پہ درا حال کی ابراہیم کا دا انیب تھا بابا سب سے رشتہ توڑ بابا رب سے رشتہ دو وقت خض اللہ فضیلت ابراہیم اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا دوست میرے عزیز پہلے آپ نے کیا پڑھا تھا مدار اذا پھر مدار ثواب پڑھا اب مدار وجوب تعت مدار وجوب تعت بھائی کس کی تات واجب ہے کس کی تات ہمارے اوپر واجب ہے مدار وجوب بتا اس ذات کی تات واجب ہے جس میں کمال سلطنت بھی ہے کمال علم بھی ہے وہ کون ہے اللہ کی ذات مدار وجوب بتا اور اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں کمال سلطنت لکھو آسمان زمین ساری کائنات اللہ کے ملک میں یہ کمال سلطنت ہے وہ کان اللہ بک الشم وہی یہ کمال کیا ہے کمال علم